سرور کشور سال جس پر جل لگ ہوئے تھے سرور کشور رسال عرش پر جل اگر ہوئے تھے نئے نرالے عرب کے عرب کے مہما کے لیے تھے نئے نرالے عرب کے شام عرب کے مہمان کے لیے تھے وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دوں میں وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دوں میں ادھر سے انوار ہستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے یہ جھوٹ پڑتی ان کے رخ کی عرش تک چاند تھی چٹ کی یہ چھوٹ پڑتی تھی کے رخ کی کہ عرش تک چاند تھی چٹ کی وہ رات کیا جگ مگا رہی تھی جگہ جگہ نصب آئی تھے وہ رات کیا جگ مگا رہی تھی جگہ جگہ تھے خوشی کے بادل امڈ کے آئے دلوں کے تاؤس رنگ لائے خوشی کے بادل امڈ کے آئے دلوں کے تاؤس رنگ لائے وہ نغمائے نعت کا سما تھا وہ نغمائے نعت کا سما تھا حرم کو خود وجد آ رہے تھے وہ نغمائے نعت سما تھا رم کو خود وج آ رہے تھے وہ سرور کشور رسال عرش پل جل بگل ہوئے تھے یہ جھو یہ میزا بے زر کا جھومر کے آ رہا کان پر ڈھلک کر یہ میزا بے زر کا جھومر کے آ رہا کان پر ڈھلک کر تو ہار برسی تو موتی جڑ کر حم کی گود میں بھرے تھے فہار برسی تو موتی جھڑ کر حتیم کی گود میں بھرے تھے غبار بن کر نثار جائیں کہاں اب اس راہ گزر کو پائیں غبار بن کر نثار جائیں کہاں بسرا گزر کو پائیں ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے ہمارے دل کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جل اگر ہوئے تھے خدا ہی دے صبر جانے پوربم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم خدا ہی دے صبر جان دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم جب ان کو مٹ میں لے کے خود سی جنا کا دلا بنا رہے تھے جب ان کو جلمٹ ملے کہ خود سے جنا کا دور بنا رہے تھے اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا بڑا اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا بڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے کہ چاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے بچا جو تلووں تلو کے دون بنا وہ جنت کا کرنگ روغن بچا جو تلووں تلو کے دون بنا وہ جنت کا رنگ روغن جنہوں نے دولا کی پائی اترن جنہوں نے دولا کی پائی اترن وہ پھول گلدار نور کے تھے جنہوں نے دولا کی پائی اترم پھول گلزار نور کے تھے وہ سرور ایشور رسال جل اگر ہوئے تھے نئے عرب کے عرب کے مہمان کے لیے تھے تجلی حق کا شہر سر کر سلاد تسلیم کی نچھاور تجلی حق کا شہر سر کر سلا تو تسلیم کی نچھاور درو یا قدسی پر جمع کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے درو یا قدسی پر جمع کر کھڑے بلا کھڑے سلامی کے واسطے تھے جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن جو ہم دیواں ہوتے خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نام رادی کے دن لکھے تھے مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نام رادی کے دن لکھے تھے نماز اقسام نماز اقسام میں تھا یہی صرف ایم مانا دس بسا ہے پیچھے ہار جو سلطنت آگ کر گئے تھے دست پیچھے حاضر جو سلطنت آگ کر گئے تھے جلک سی ایک قدسیوں پر آئی ہوا بھی دامن کی پھر نہ پائی جھلک سے ایک قدسیوں پر آئی دامن کی پھر نہ پائی سواری دولا کی دور پہنچی سواری دولا کی دور پہنچی برات میں ہوش ہی گئے تھے سواری دولا کی دور پہنچے برات میں ہوش ہی گئے تھے تھکے تھے روح امی کے بازو چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو تھکے تھے روح امی کے بازو چھٹا وہ دام کہاں وہ پہلو رکاب چھوٹی امید ٹوٹی رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے ولولے تھے رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے ولولے تھے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جل بھر ہوئے تھے سنا یہ اتنے میں عرش حق نے کہا مبارک ہوں تاج والے سنا یہ اتنے میں عرش حق نے کہا مبارک ہوں تاج والے وہی قدم سے خیر پھر آئے وہی قدم خیر سے پھرائے جو پہلے تاج شرف تیرے تھے وہی قدم خیر سے پھر آئے جو پہلے تاج شرف تیرے تھے یہ سن کے بے خود پکار اٹھا نثار جاؤں کہاں ہے آقا یہ سن کے بے خود پکار اٹھا نثار جاؤں کہاں ہے آقا پھر ان کے تلووں کا پاؤں بوسا پھر ان کے تلووں کا پاؤں بوسائے میری آنکھوں کے دن پھرے تھے پھر ان کے تلو کا پاؤں بوسائے میری آنکھوں کے دن پھرے تھے اور جھکا تھا مجرے کو عرش آلہ گرے تھے سجدائے میں بج میں بالا جھکا تھا مجرے کو عرش آلہ گرے تھے سجدے میں بز میں بالا کی آنکھیں قدموں سے مل رہا تھا یہ آنکھیں قدموں سے مل رہا تھا وہ گرد قربان ہو رہے تھے اور یہی سما تھا کہ پے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت یہی سما تھا کہ پے کے خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تم پر بند راستے تھے تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے بڑے محمد کری ہو احمد قریب آ سرورے ممجد بڑے محمد قری ہو احمد قریب ممجد نثار جان یہ کیا ندا تھی نثار جان یہ کیا ندا تھی یہ کیا سما تھا یہ کیا مزے تھے اور تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے کہیں پہ وہ جو شلا ترانی کہیں پہ وہ جوش لاں ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں پہ وہ جو شلاں ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے <clears throat> اور خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے گما سے گزرے گزرنے والے خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے گما سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے کسے بتائے کدھر گئے تھے کڑے خود جہت کو لالے کسے بتائے کدھر گئے تھے اور سراغ متا کہاں تھا نشان کئی علا کہاں تھا سراغ عینو متا کہاں تھا نشان کے پوئلہ کہاں تھا نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی نہ سنگ مر نہ سنگ منزل نہ مر تھے ادھر سے پہ ہم تقا دے آنا ادھر سے مشکل ادھر سے مشکل قدم بڑھانا سید اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اب خاص جو انوار تجلیات کا مرکز ہے جب اللہ پاک کی اپنے محبوب کریم علیہ صلاح اسلام سے بے حجاب ملاقات ہوئی اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں ادھر سے پہ ہم تقاضے آنا ادھر سے مشکل قدم بڑھانا جلال و ہے بت کا سامنا تھا جلال و ہے بت کا سامنا تھا جمال و رحمت ابھارتے تھے جلال و حیبت کا سامنا تھا جمال و رحمت ابھارتے تھے بڑے تو لیکن جھجکتے ڈرتے حیا سے جھکتے ادب سے رکتے بڑھے تو لیکن جھجکتے ڈرتے حیا سے جھکتے ادب سے رکتے جو قربنی کی جو قربنی کی روش پہ رکھتے تو لاکھوں منزل کے پاس لیتے سرور کشور سال جو عرش پر گر ہوئے تھے اٹھے جو قصرے دنا کے پر دے کوئی خبر دے تو کیا خبر دے اٹھے جو قصرے دنا کے پر دے کوئی خبر دے تو کیا خبر دے وہاں تو جائی نہیں دئی کی وہاں تو جائی نہیں دئی کی نہ کہ وہ ہی نہ تھے ارے تھے مسلورے رسال جو عرش پر جل گر ہوئے تھے حجاب اٹھنے میں لاکھوں پر دے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں جل عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے عجب گھڑی عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے حجاب اٹھنے ملا کھوں پر دے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلے عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچڑے گلے ملے تھے اور وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے مسلورے کشور جو عرش پر ہوئے تھے کمان امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو کمان امکان کے جھوٹے نک تو تم اول آخر کے پھیر میں ہو محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے ادھر سے تھی نظر شہن مارے ادھر سے انعام خسروی میں سلام و رحمت کے ہار گند کر سلام و رحمت کے ہار گند کر گلو پر نور میں پڑے تھے سلام و رحمت کے ہار گند کر سلام و رحمت کے ہار گند کر گلو نور میں پڑے تھے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جل ہوئے تھے نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے خدا کی قدرت کے چاند حق کے کرکڑوں منزل میں جلوہ کر کے خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کے نور کے تڑکے آ لیے تھے ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کے نور کے تڑکے آ لیے تھے وہ سرورے کشور رسال جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نبی رحمت شفیع امت رضا پہ ہو عنایت نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت اسے بھی ان کا سے حصہ اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے وہ سرورے کشور رسالت عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے عرب کے عرب کے مہمان کے لیے تھے نئے نرالے کے کے کے مہمان لیے تھے صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وبارک وسلم بہت بہت شکریہ آپ سب بھائیوں کی سماعتوں کا حسان بھائی نے مجھے تقریباً پندرہ دن پہلے کی دعوت دی ہوئی تھی اس روم میں یہ جو ہم بنانا تھا خاص مراج شریف کے حوالے سے تو الحمدللہ میری خوش نصیبی ہے کہ میری حاضری ہو گئی کیونکہ جس طرح پہلے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ بجلی کی پوزیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہی خطرناک ہے کوئی پتہ نہیں کب بند ہو جائے کب آ جائے تو اللہ تعالیٰ میری حاضری کو قبول فرمائے اور یہ قصیدہ میں راجیہ شریف کی بھی بہت سارے بھائیوں نے بڑے دنوں سے فرمائش کی ہوئی تھی تو سب سے وعدہ تھا میرا بھائی جو ہیں جن کی فرمائش تھی وہ اس وقت روم میں موجود نہیں تھے بہرحال میں نے اپنی حاضری پیش کر دی ہے اور یہ قصیدہ میں راجیہ شریف جو ہے اس کے حوالے سے اتنا عرض ہے کہ یہ بہت ہی بابرکت اور بہت ہی روحانیت ہے اس عقیدہ میں اس قصیدہ میں اللہ اکبر اس قدر اس میں روحانیت ہے کہ آپ اندازہ فرمائیے سیدنا حضور محدث کچھوچوی رحمت اللہ تعالی علیہ خلیفہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی جب بھی یہ قصیدہ معراجیہ پڑا جاتا ہے تو فقیر کو کھل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے تو میرے شیخ کامل ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ کئی مقامات پر بزرگوں کو دیکھا کہ جیسے ہی یہ قصیدہ معراجیہ پڑھا جاتا تو وہ دونوں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے اور ادب سے کھڑے ہو کر سماعت فرماتے یعنی اس قصیدہ مبارک کو بیٹھ کر سماعت ہی نہیں فرماتے یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان کے سامنے سے پردے ہٹ جاتے تھے اور اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوتی تھی اس لیے یہ بہت ہی بابرکت قصیدہ ہے اور میں نے بھی اپنی بسات کے مطابق اس میں سے چن کے کچھ اشعار جو ہیں وہ پیش کیے ہیں اور آسان جو تھے وہ پڑے ہیں اور اس میں بہت سارے اشعار ایسے بھی ہیں کہ جن کی تشریح کے لیے بہت وقت درکار ہے اور میرے جیسا ناقص العلم بندہ کر بھی نہیں سکتا تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ مید الکریم نے جو عطا فرمایا ہے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا یہ خاص تحفہ آپ کی شان کا اس میں راشیف کا فراز بھائی یہ بہت طویل قصیدہ شیخ ہے کوئی بھائی یہاں روم میں بتا رہے تھے کہ انہوں نے ریکارڈنگ کر لی ہے تو آپ ان سے ریکارڈنگ لے لیجیے گا دوبارہ پڑھنا تو مشکل ہے ابھی میں انشاءاللہ شاء اللہ تعالی چاہوں گا کہ میں راج کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی گفتگو بھی عرض کروں کہ مجھے یہ نہیں معلوم کہ پہلے جو علامات تشریف لائے ہیں انہوں نے کس کس موضوع پر بیان کیا ہے حسان بھائی بتا رہے تھے کہ علامہ مفتی ہارون صاحب نے فرمایا تھا کہ وہ یہ قصیدہ راجیہ اسی جو ابھی میں نے پڑھا ہے اس پر بیان فرمائیں گے حسان بھائی اگر آپ روم میں اس وقت موجود ہیں تو ٹیکسٹ میں لکھ لیجیے ٹائم تو چونکہ مفتی صاحب کا پہلے انہوں نے بیان کر لیا ہوگا اور دیگر جو علماء ہیں وہ بھی اپنے اپنے جی ابھی آپ تشریف لے آئیں مائک پر اس کے بعد پھر اگر وقت ہوا تو میں کچھ عرض کر دوں گا حسان بھائی آپ آ جائیے مائک پر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ومغفرہ اس پیارے پیارے اور مبارک روم میں راج النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک میں تشریف لانے والے تمام ہی معزز و مکرم اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو خوش آمدید اللہ تعالی ہم سب کی یہاں حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور پیارے آقا علیہ السلاۃ وسلام نے شب معراج جو جو فیوز و برکات بارگاہ رب العزت سے پائے اللہ تعالیٰ اس میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے ایک کاش پیارے آقا علیہ السلاۃ والسلام کی ایسی نظر کرم ہم پہ پڑ جائے کہ جو فیوز و برکات رب اعلی کی بارگاہ سے پیارے آقا علیہ السلاۃ والسلام کو حاصل ہوئے اس میں سے ایک چھینٹا بھی ہمیں مل جائے آواز میری آ رہی ہے میری آواز آ رہی ہے آ رہی ہے جزاک اللہ خیر جزاک اللہ میں تھوڑا سا نیٹ کا تھوڑی پرابلم ہے آج میری کیونکہ آپ کو معلوم ہے کل سے یہاں پر آج بڑی زبردست قسم کی بارش چل رہی تھی آج بھی بہت بارش ہوئی ہے کل بھی بہت بارش ہوئی تھی تو وہ ہمارے ہاں جو لائٹ ہے وہ تقریباً جو ہے وہ اٹھارہ سولہ گھنٹے کے بعد لائٹ آئی تھی تو اس وجہ سے جو ہے وہ میں تو بہت ہی دیر سے لاگ ان ہوا اور میں تو ابھی لاگ ان ہو پایا ہوں اور ہمارے مفتی ہارون صاحب کا بھی یہی مسئلہ ہوا کہ ان کے یہاں بھی لائٹ نہیں تھی تقریباً جو ہے کم و بیش چوبیس گھنٹے سے لائٹ نہیں تھی مفتی صاحب کے یہاں اس لیے وہ بھی لاگ ان نہیں ہو پائے اس وجہ سے تو مفتی صاحب نے جو بیان کرنا تھا وہ بیان نہیں ہو سکا تو اگر آپ چاہیں حضرت آپ تشریف لا کر وہ بیان کر سکتے ہیں جو مفتی صاحب نے بیان کرنا تھا قصیدہ معراجیہ کے اوپر اور شب معراج کے اوپر حضور اکرم علیہ اصلاۃ والسلام کے معراج کے اس واقعے پر جو روشنی ڈالنی تھی وہ بیان مفتی ہارون صاحب نہیں کر سکے اور جو ہے مفتی نعیم صاحب بھی چونکہ ابھی تک نہیں آئے ہیں اس لیے اگر آپ چاہیں تو آپ یہ بیان فرما سکتے ہیں بلکہ میں تو یہ جب ابھی لاگ ان ہوا تو میں یہ سمجھا کہ جو ہے وہ شاید آپ اسی موضوع پر بیان کر رہے ہیں تو ابھی ماشاءاللہ اللہ آپ نے قصیدہ معراجیہ پڑھا ہے ماشاء اللہ اس قصیدہ معراجیہ میں جو کہ امام اہل سنت نے لکھا ہے آپ یہ دیکھیں اس میں عشق اور محبت کا جو آپ کو انداز نظر آئے گا جو آپ کو انداز ملے گا عشق و محبت کا جو پیارے آقا علیہ والسلام سے عشق کا اور ان کی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا جو ایک ایک نقشہ پیش کیا ہے امام اہل سنت نے اور اپنی جن تمناؤں کا اظہار کیا جن آرزوؤں کا جن خواہشات کا جس پیارے اور مبارک انداز میں اظہار کیا ہے یعنی جب آپ اسے سنتے ہیں یا اسے پڑھتے ہیں تو آپ کے اوپر ایک وج کیفیت تاری ہو جاتی ہے آپ کے اوپر ایک وج کی کیفیت تاری ہو جاتی ہے اور آپ جو ہے بے ساختہ یہ اس کلام پڑھ کے اور سن کے جھومنا شروع کر دیتے ہیں اور تصور ہی تصور میں ایسا لگتا ہے جیسے ہم جو ہے جو ہے جو امام اہل سنت نے جو واقعہ معراج تحریر فرمایا ہے ایسا لگتا ہے جیسے ہم ایک خواب کسی کیفیت میں اس منظر کو اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کر رہے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ایک کاش کیسا ہو جائے ایک کاش کیسا ہو جائے کہ ہمیں پیارے آقا علیہ سلاۃ والسلام کا دیدار بھی ہو جائے اور پیارے آقا علیہ سلاۃ وسلام کے ساتھ جو حاضری اور ان کی آواز نہیں آ رہی میری آواز میری نہیں آ رہی آواز آ رہی ہے اچھا ٹھیک ہے تو علامہ صاحب آپ اگر تشریف لانا چاہیں اور بیان شروع کرنا چاہیں تو آپ شروع کر سکتے ہیں اور میں آپ کے لیے مائک فری کر دیتا ہوں اپنا آپ ایسا کریں حضرت آپ دوبارہ روم میں تشریف لے آئیے کبھی آپ کو آواز شاید آ رہی ہے کبھی نہیں آ رہی تو آپ ایسا کریں آپ روم میں دوبارہ تشریف لے آئیے ان شاء اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد آپ کو آواز صاف آنا شروع ہو جائے گی تو آپ ایک دفعہ دوبارہ روم میں آ جائیں تو انشاءاللہ شاء آپ کی آواز انشاءاللہ اللہ نے چاہ تو آپ کو کلیئر ہو جائے گی اور آپ اگر بیان فرمانا چاہیں اس میں النبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انشاءاللہ اللہ نے چاہ تو علامہ اشرف القادری دامت برکاتم عالیہ صاحب بھی تشریف لائیں گے وہ بھی انشاءاللہ تعالی تعالیٰ اس موضوع پر بیان فرمائیں گے اور ہمارے جتنے بھائی ہیں جو یہاں پر بیٹھتے ہیں ریگولر اور جو یہاں پر ڈسکشن میں حصہ لیتے ہیں ہمارے ٹوموجن بھائی ہیں رضوان بھائی ہیں ایس ایچ او بھائی ہیں فراز بھائی ہیں صفائی بھائی ہیں میں گار ہوں اور بھی دیگر ہمارے جو بھائی ہیں وہ بھی ان کو بھی چاہیے وہ تھوڑا تھوڑا حصول برکت کے لیے اس میں حصہ لیں اور آج کے اس موضوع کو جو کہ آج ہمارا جو موضوع ہے میراج النبی کے حوالے سے اس پر تھوڑے تھوڑے اپنے جذبات کا اپنے احساسات کا اپنے عشق و محبت کا تھوڑا تھوڑا سا اظہار کریں مائک پر آ کر تاکہ ہمارا بھی نام جو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان غلاموں میں ہو جائے ہمارا نام بھی ان لسٹ اس لسٹ میں آ جائے کہ جو آج کی اس مبارک رات میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے ہیں ان کا عشق و محبت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں میراج کا واقعہ بیان کرتے ہیں پیارے آقا کی شان بیان کرتے ہیں اللہ رب العزت نے جو اپنے محبوب پر انعام و اکرام نازل فرمایا اس کا ذکر کرتے ہیں ایک آج ہمارا بھی نام ان غلاموں کی لسٹ میں شامل ہو جائے تو علامہ صاحب میں آپ کے لیے مائک فری کرتا ہوں آپ تشریف لائیے مائک پہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ بیان شروع فرمائیں جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ احسان بھائی آپ کا اور دیگر بھائی جو وقت روم میں موجود ہیں آپ سب کے یہاں بیٹھنے کا شکریہ آواز میری اگر آ رہی ہے روم میں تو لکھ لیں تھوڑا سا مجھے پتہ چل جائے اچھا شکریہ جناب بہت مہربانی آسان بھائی بجلی کا ہمارے ساتھ بھی یہی مسئلہ رہا ہے آج یقین کریں آپ اٹھارہ گھنٹوں کے بعد اب تھوڑا سا جا کے جو ہے وہ آئی ہے اور صبح سے صبح پانچ بجے سے لے کر اور یہ شام پانچ بجے تک کے بارہ گھنٹوں میں دو تین مرتبہ دس دس بیس بیس منٹ کے لیے صرف آئی ہے اور آپ کے یہاں تو خیر بارش کا سلسلہ ہے تو ہمارے گرمی جو ہے وہ پورے زوروں پر ہے بہر اللہ تعالی ملک پاکستان پر اپنا خاص فضل فرمائے بابرکت ساعتوں کا صدقہ اللہ پاک مہربانی فرمائے تو میں ان شاء اللہ تعالیٰ معراج شریف کے حوالے سے کچھ بنیادی جو چیزیں ہیں وہ کرنا چاہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الحمد للہ رب العالمین ولاقبۃ المطقین وسلاۃ وسلام علیہ سید اول مرسلین ولا علیہ وصحاب اجمعین جی آ جائیں گا جی السلام علیکم میں معافی چاہتا ہوں حضرت آپ کو میں نے ڈسٹرب کیا میں اپنے ان تمام بھائیوں اور بہنوں سے خصوصی درخواست کرنا چاہتا ہوں جن کے ہاں اس وقت شب معراج ہے جو ہمارے یورپ کے اور امریکہ میں وہ ہمارے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں جن کے ہاں آج کی رات جو ہے وہ شب معراج ہے میں ان سے تمام بھائیوں بہنوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں عرض کرنا چاہتا ہوں درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے آپ تمام مسلمان سنی مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے خصوصی دعا فرمائیے گا خصوصی دعا فرمائیے گا اور میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی اور بہنیں گھروں میں گھروں میں یا ہسپتالوں میں بیمار ہیں ان کی شفا یابی کے لیے دعا فرمائیے گا علامہ اشرف القادری صاحب اور تمام علماء اہل سنت کی صحت یابی کے لیے اور جو جو ہمارے بھائی اور بہنیں خاص طور پر اس روم میں آتے ہیں ان کی صحت یابی کے لیے اور جو جو ہمارے بھائی اور بہنیں جو ہیں وہ دام درم قدم سخن ہیں اس روم کے لیے اور کے حق اہل سنت و جماعت کے لیے کام کرتے ہیں سب کے سب کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور تمام اور خاص طور پر ہمارے ملک کے پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کیجیے گا ہمارے ملک پاکستان کے استحکام کے لیے دعا کیجیے گا ہمارے ملک پاکستان کو اندرونی بیرونی سازشوں سے جو خطرات اس وقت لاحق ہیں بہت برے خطرات لاحق ہیں اس کے اس سے نجات کے لیے دعا کیجیے گا اور ہمارے اس ملک کو اور عالم اسلام کو جو لوگ بدنام کر رہے ہیں اسلام کو اور پاکستان کو جو لوگ بدنام کر رہے ہیں ان ان کے اس فتنے سے بچنے کے لیے اور اس فتنے کے خاتمے کے لیے بھی آپ تمام بھائی اور بہنیں پلیز دعا کیجیے گا یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے آپ پلیز ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا معذرت چاہتا ہوں علامہ صاحب میں نے آپ سے مائک لیا آپ پلیز تشریف لائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين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 وصدق رسوله النبي الكريم الأمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من سره أن يلقى الله تعالى راضيا فليكفر الصلاة عليا حضور تاجدار انبیاء علیہ متحیت و ثنا نے ارشاد فرمایا جس بندے کو یہ بات پسند ہو کہ اس کا رب کریم اس پر اس وقت راضی ہو جب اس کی بارگاہ میں حاضری ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ کثرت سے میری ذات پر درود پاک پڑا کرے تمام بھائی بہنیں باواز بلند جہاں کہیں بھی ہیں آقا کریم علیہ صلاح السلام کی بارگاہ میں حدیہ السلام پیش کیجیے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ ولی وسلہ یا حبیب اللہ سلاۃ السلام یا رحمت اللہ علمی وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين انتهائي واجب القدر والاحترام معزز سامعين آج کس بابرکت محفل میں آقا کریم علیہ السلاۃ والسلام کے عظیم معجزۂ معراج کے متعلق کچھ عرض کرنا ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک مجھے حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے حضرات گرامی قدر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وبارکہ وسلم کا یہ ایک عظیم معجزہ ہے جو معجزہ معراج کے نام سے جانا جاتا ہے سب سے پہلے ہم تھوڑا سا معجزے کی تعریف کے بارے میں ہم سب کو جاننا چاہیے کہ معجزہ کس کو کہتے ہیں معجزہ کہتے ہیں وہ چیز جو عقل کو عاجز کر دے جس کے آگے عقل بے بس ہو جائے اور عقل اور شعور کی پرواز وہاں تک نہ پہنچ سکے تو آقا کریم علیہ سلاط والسلام کا جو معجزہ معراج شریف ہے یہ بھی انہی انہی چیزوں میں سے ایک ہے کہ جس تک عقل کی رسائی شعور کی پرواز ممکن نہیں ہے اس لیے اس کو معجزہ کہا جاتا ہے اور اس معجزہ میں خاص بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل مجد القریب نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وبارکہ وسلم کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد اقسا تک پہلے مسجد حرام سے مسجد اقسا تک پھر مسجد اقسا سے آسمانوں تک پھر آسمانوں سے لامکان تک پھر لامکان سے اپنے قرب خاص میں اللہ پاک نے بلایا بھی اپنے جلوے دکھائے اور اس کے بعد اسی تھوڑے سے حصے میں محبوب کریم علیہ السلط اسلام واپس زمین پر بھی تشریف لے آئے تو یہ ایک بڑی حیرت ناک بات ہے عقل کی کسوٹی پر اس کو اگر پرکھا جائے تو عقل اور شعور اور سمجھ جو ہے اس بات کو ماننے سے انکاری ہیں یعنی وہ اس کے آگے عارض ہیں لیکن جب آقا کریم علیہ صلاط والسلام پر نازل شدہ سچی سچی اور لارائت کتاب ہم پڑھتے ہیں قرآن کریم فرقان حمید اللہ تبارک و ارشاد فرماتا ہے سبحان اللزی السرو ابدی لم المسجد الحر مسجد الاقصا پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گیا اپنے بندے خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقسا تک اور اس کے بعد فرمایا بارکنا مسجد تو وہ ہے کہ جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں لنوریہ من آیا تین نہ سمیر البصیر تاکہ ہم دکھائیں ان کو اپنی نشانیاں بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے تو السلام علیکم علامہ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے علامہ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے السلام علیکم علامہ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے ہاں، حضرت چاند صحیح آپ کو میری آواز آ رہی ہے ایڈمن چلے میں یہ کام کر دیتا ہوں ہاں کہیں مجھے لگ رہا ہے کہ لائٹ کا دوبارہ مسئلہ نہ ہو گیا ایک منٹ بعض اوقات آئی ڈی کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے اس کو بھی باؤنس کر کے ان باؤنس کرتے ہیں دیکھتے ہیں مسئلہ ہوگا تو اچھا، ماشاء اللہ بڑے ایکٹیو ہیں بھائی ہمارے ایڈمن اس سے پہلے ہی ان بین کر دیا اسے کہتے ہیں پرفارمنس اسے کہتے ہیں ماشاء اللہ ایڈمن شپ تو اللہ نے چاہ تو ابھی تشریف لے آئیں گے علامہ صاحب اللہ کی بارگاہ میں تو شیر حق بھائی جو ہے وہ ماشاء اللہ روم میں بیٹھے ہوئے الحمد ہمارے روم کو کی جو خاصیت ہے ہمارے روم کی جو خاصیت ہے وہ یہ ہے الحمد کہ اس میں بے شمار علماء علماء اہل سنت ایک ساتھ